رسول کریم غرض یہ ہے کہ ایک ہے عمل سے سواب کا اثر ہونا اور ایک ہے عمل کا اثر آدمی پر مرتب ہونا دنیا کے معاملات کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ ہر چیز پر اثر مرتب ہونے کا خاص مقررہ وقت ہے اس سے کم وقت اگر اس کو دیا جائے تو اپنے اثرات نہیں دکھاتی ہے گندم کی فصل تین مہینے میں آدمی کو ایک ہزار کا بیج ڈالا ہوا چالیس ہزار نہیں دلاتا اس کو وہ چھ مہینے مانگتا ہے پورے اور سارے اقدامات جو درجہ بدرجہ اس کے پرورش کے ہیں اس کو چاہتا ہے جنم کی فصل کو چاہتی ہے کہ درجہ بدرجہ جتنے اقدامات اس فصل کے لیے ہیں وہ پورے کیے جائیں ورنہ اس کے بغیر یہ ہوتا ہے کہ تخم ضائع ہو جاتا ہے اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے لیکن امال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے میں سارا ضرورت کھائی رہی یہ رہو کہ کوئی آدمی خیر کے یا ایک مسکال کے برابر بھی کوئی خیر کو لے کر آیا تو اس کو بھی بروز قیامت دیکھ لے گا یعنی ایک مسکال کے برابر کوئی نیکی کی اس کو لکھا جاتا ہے اپنے وقت پر اور عمل نامے محفوظ کر کے اور آخرت میں معاوضہ اور عجر و دلانے کے وقت اس کو لا کر حاضر کیا جائے گا اس کے سامنے اس کا معاوضہ دیا جائے گا قدردانی اتنی ہے کہ خیر کا ذرا بھی کیا ہو کسی آدمی نے ہو اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے اس کا جو دیا جاتا ہے لیکن امال کے ذریعے سے انسان کا باطن منور ہو روشن ہو اور اس کے اندر اللہ کا الگ بیٹھے یہ چیز ہے تو یہ ایک بار دو بار برائے اصول سواب آنے سے وہ بات مرتب نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ ہمارے ہمارے جو ساتھی زیادہ وقت آنے جانے والے ہوتے ہیں سن سن کر ان مضامین کو سن سن کر سن ہو جاتے ہیں یعنی سن ہو جانے کا کیا مانا ہے کیسا سر یعنی کے سوا ہے یعنی شل شیا سن سن کر سن ہو جاتے ہیں مضامین کو سن سن کر شل ہو جاتے ہیں اور کا مزید مضامین کے سن... مزید سننے میں کوئی لطف نہیں آتا میں سب بتا کے جگہ پیچھے لوگوں کے لیے نہیں ہو رہی آگے پیچھے سے کر دیا جب مضامین کو سن سن کر سنا جاتے ہیں تو اس وقت نئے نئے مضامین سے مزہ لینے کی جو نیت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جب نئے نئے مضامین سامنے آ رہے ہوں ان کو آدمی سن رہا ہو سیکھ رہا ہو تو بڑا مزہ آتا ہے پھر وہ مزے کی نیت جو ختم ہو جاتی ہے اب جو ہے ان کو اگر توفیق مل گئی اصلاح کی نیت سے سننا اپنے باطن میں اس کو حاصل کرنے کی نیت سے نیت اگر ہو گئی تو فیض کا دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے پھر جس وقت یہ اس کو حاصل کرنے کی اصلاح کی نیت سے سننے کے بعد اس کا اثر باطن پر آیا باطن پر اس کا اثر مرتب ہوا کی روشنی کو آدمی محسوس کرنے لگا تو پھر فیض کا تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے پھر وہی مزہ نے تو بار بار سنا تھا اور کو سننے سے پھر ایک نیا روحانی لطف اٹھاتا ہے جو پہلے معلوماتی لطف سے آگے بڑا ہوا ہوتا ہے وہ مزہ و لطف جو ہے تو بڑے سریل نغموں سے زیادہ ہے بڑا یہ دنیا دار جنہوں نے رنگ و روغن منہ کی بوریوں کے رنگ و روغن پر پیچھے پڑے ہوتے ہیں گوں کی بوریاں میں انہوں نے یہ نئے بے پردہ میک اپ کی عورتوں کو کہتے ہیں منہ کی بوریاں پھر رہی ہوتی ہیں پھر کے ساتھ باتیں کرنے کا لطف اٹھانا شروع کر دیتے ہیں نئی نسلی ہوتی ایک آدمی میں سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اس نے کہا کہ دار کو بتایا اس نے کہا کہ یہ حج پر گیا اور اس اسے جانے کے بعد گھر کی حفاظت کے مجھے مقرر کیا ہوا تھا اور صورت حال یہ تھی کہ میری منگنی اس کے گھر میں ہوئی ہوئی تھی اسی گھر میں اور اب میں آپ سے مسئلہ کچھ نہیں آیا ہوں کہ جس لڑکی کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے تو رات بارہ سے دو تین چار بجے تک اس کو ٹیلی فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے میں سنتا رہا ہوں رات کے بارہ سے رات کے تین چار آج میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ کیا میں یہاں شادی کر رہا ہوں خیر ایسے ہی مسئلہ پوچھنے کا آپ کو میں نے بتا دیا اس بات کو بتانا پڑنا چاہتا کہ رات کو بارہ سے لے کر دو تین چار تک ٹیلی فون پر آدمی باتیں کر رہا ہے باتیں کر کے تھکتے نہیں کیوں نہ سے مزہ آ رہا ہے بس آ رہا ہوتا مزہ آ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ کیا باتیں ہوتی ہیں کوئی خاص باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں میں نے کہا آپ کو دوسرا استعفہ سنا ہوں چونکہ اس ماحول کے یہ پس پاکٹ تھا نا یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں جب زخم کی وہ کرتے ہیں خریدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سمجھدار ڈاکٹر اپنے سسٹم کو ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اوپر اوپر کی پیپا آپ نے ڈال دیا اندر پس پاکٹ ہیں اس میں پیپ کے اندر اس میں کھانے بنے ہوئے ہیں وہ سب کو کاٹو گے دباؤ گے سب کو صاف کرو گے تب ٹھیک ہوگا تو معاشرے کے پاس پاکر صاحب کو داخل میں اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اور ان کی مجلس میں ختم ہوا دعا ہوئی پھر بعد میں لوگ انفرادی طور پر دو دو چار کر لوگ آپس میں باتوں میں لگ جاتے تھے کوئی ان کے پاس بات چاہتے اپنے حالات سناتا تھا کوئی تو وہاں مجلس میں شروع ہو جاتی تھی پھر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے اتنے میں جب یہ یعنی باتیں شروع ہوئی تو لڑکے لڑکے آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھ کے محمد نومبر تھے تو ایک حافظ صاحب ماشاء اللہ دوسرے اس کے حافظ صاحب اکاری صاحب کو اپنے قریب کیا ہوا ہے تو باتیں کر رہے ہیں اور میرے بارے میں یہ میں مشہور تھا کہ بہرا ہے باقی میں ایک کان سے بہ رہا ہوں آج بھی کوئی بات کہ سنی والی تھی پھر کے کام کو میں کرتا ہوں تو عام طور پر یہ ہے کہ یہ ہے رہا ہے نہیں سنتے تو دو آفت ہے بڑا نہیں عزیز ان کو حافظ کی آفت کہا کرنا کہ بعض حافظ ہوتے ہیں بعض آفت ہوتے ہیں اس کے عجیب لطیفت کی بعض کاری ہوتے ہیں بعض کھاری ہوتے ہیں کھاری کڑوے کو کھاری کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بعض کاری ہوتے ہیں بعض کھاری ہوتے ہیں اور بعض حافظ ہوتے ہیں بعض آفت ہوتے ہیں تو ایک حافظ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ گلنجم سر بیٹھ کرنا سب ہاں جی گل جم کا کیا ریٹ ہے آج کل تو اس کو کہہ رہا ہے کہ آج کل دو ہزار ہے یہ تھا کہ بجلس میں بیا ہوا آدمی کی دوسروں کو کہتا ہے دو ہزار آپ ڈیڑھ ہزار یعنی دو ہزار تو بہت زیادہ ہے تو اس کو کہہ رہا وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ دعا خبر ہوگی کہ نا دعا خبر ہے پکا تو کہ اس خبیز لڑکی سے جب تو دو باتیں کر لے گا تو تیرا دل تجھے کہے گا کہ دو ہزار کی قیمت ادا ہو گئی تو ابھی اس کی باتیں میں سن رہا ہوں خیر ہے کہ خاموشی اختیار کریں ان کے جو ہے حساب سے میں رہی کہ ان اپنا سارا کچا چھٹا ہمارے سامنے کھول دیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے ساحق صاحب وہ یہ ہمارے علاقے میں واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں بھی آیا ہوا کہ نہیں آیا ہوا کسی دور کا واقعہ ہے وہ کرتے تھے یہ کام کرتے تھے دنیا کا تو کسی گھر میں وہ دنیا کا کام گھر میں جا کر کرنا ہوتا ہے جو رضائیاں وغیرہ یہ روئی کو صاف کر کے بناتے ہیں ہاں جی دنیا کو کیا کہتے ہیں بیچتے میں گنڈت ہاں جی

خیر کچھ کر کے اس نے اس کو جو مزدور ڈنڈسی آیا ہوا تھا اس کو کچھ آواز اس نے دی تو اس نے کہا کہ یہ تصور دیا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں یعنی میں آپ کی بات سن نہیں پا رہا ہوں تو اس بڑی خوش ہوگی شکر رہے میری آواز خارج ہونے کی آواز نے نہیں سنی کہ جتنے دن وہاں کام کرتے رہے تو ایسا رہ گویا کہ ڈرے ہوں تاکہ اس کا دل نہ دکھے اور اس کو شرمندگی میرے سامنے نہ ہو خاطر اسم رحمت اللہ علیہ اچھا حاضر اسم رحمت اللہ علیہ اسم اس لیے کہتے ہیں ان کو اسم گوشت بیرے کو کہتے ہیں نا جی، انتہائی بیرا انتہائی بیرا تو حاضر اسم رحمت اللہ علیہ بزرگوں کا واقعہ سبحان سر فضل الیا میں لکھا ہوا ہے دیکھا پرانا مطالعہ کی بعض میں پڑی ہوتی ہے لیکن وہ والا یاد نہیں آتا وقت پر خاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جو ہے تو یہ کیا ہے تاکہ میرے سامنے کوئی مسلمان شرمندہ نہ ہو عورت کی بات کہ میں ٹھیک جنازہ ہو گیا تو اس کے بعد ان کا پن ختم ہوا کہ لوگوں کو پھر پتہ چلا کہ یہ اس عورت کے دل کو دکھانے سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی پابندی اپنے اوپر لگائی اور اتنا عرصہ پابندی لگائے رہے یعنی اس کو دین کہتے ہیں کہ اگر زبا تا سر رکھو دی کم دم بھائی ذکر کے سر دین دے دا دین نہ دے سبا ایک آدمی کے پاس گیا جو سلسلے میں ہمارے آتا تھا اتنی تو جو اتنا زور اس پر میں نے لگایا تھا کہ اس کو خلافت کے درجے کو پہنچایا تھا اس پر غور کرنے میں اس سجو سے میں نے کہ گھر والی کو رہا کرو کہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کی گھر والی اور والدہ اکٹھا سر کا دین اور آخر خراب ہو رہی ہے اور یاسوجہ لوگ ہیں علاقہ مکان سب کچھ کر سکتے ہیں اس اخبار کو نہیں مانا اس کے نتیجے میں چار گھر میں دماغی مریض اور عورت سے گھر سے نکلیں تو اس کے بعد میں کیا اس بات کو کہنے کے لیے کہ اس کو طلاق دے کر فارغ کرو جب بک نہیں رہے ہو تو دے کر فارغ کرو یہ باتیں سے کہا کہ میں نہیں کر سکتا میں ساتھی نے کہا کہ یہ آدمی خطرے میں پڑ گیا چلو ہم اس سے چلتے ہیں اس آدمی نے صرف داری رکھنے کو دین سمجھا نمال پڑھنے کو دین سمجھا یہ آدمی بے دین ہے شریعت کے معاملات کے عمل کو پیر سے ٹھکرا رہا ہوں اور سب میں آپ کو بتاؤں عورتوں کے بارے میں ان یعنی کی ساس اور نند وغیرہ جو ہوتی ہیں نند نند تو پختوں سے ہوتی ہاں جی ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ خدمت کام وغیرہ بھی سارے کرے اور ہمارے سامنے سیٹ اسٹینڈ بھی کیا کرے اور پھر ہمارے تاریخ کے قلم اور کسیدے بھی بیان کیا کرے تک تو پھر یہ ہمارے چاہے ہم راضی ہوں گے دن میں ہم نہیں جاتی یہ تو ہماری معاشرت اور معاملات کا مسئلہ ہے اور اس کا خیال ہے کہ میں ذکر کار کرنے پر گاڑی بڑھانے پر میں چھوٹ جاؤں گا اللہ کے یہ ذمہ داری نہیں کے اور نہ ہم یہ سلسلے کو اس ترتیب پر چلا رہے ہیں کہ ذکر اذکار کرنے سے سلان لگانے سے ہوا کرنے والے آدمی کو کامن کر دیں قدم نہیں ہمارے ایک ساتھی کی ذکر اوقات میں چیخیں نکلتی تھی وہ بڑا خطوط خوابوں کے میرے پاس لے کر آئے اس میں بشارت تھی کہ قابل ہو رہے ہیں یہ ہو رہا پھر مجھے خواب آنے لگے ان کے بارے میں پھر میں غور کر کے ساتھی سے کہا میں نے کہا یہ میرا خواب بھی اس کی توجہ کا نظر آ رہا ہے مجھے میں کہا ہم کسی کے بارے میں خواب کے ذریعے سے کسی کو خلافت دینا یا کسی کے قانون لینے کا اعلان کرنا کبھی نہیں کرتے ہیں ہم ظاہر کے اوشو آواز پر فیصلہ کرنے کا ہمارا سلسلہ ہے آدمی کو دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں اس کو امداد آئی نہیں اس کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا دوسرے آدمی کو تو گاڑی کو چھڑانا اس کو تکلیف دینا راستے تو اسے میں نے کہا دین نہیں سکھایا ذکر دینا بیٹھ کر مجھے تکلیف ہوتی رہی وہی اسے ابو کا کیسر دیر خان ڈرائیونگ کھولو اسے کیسر صاحب خان ڈرائیونگ کھولو بالے کے تنقیدوں میں یو حق شہید ہوئے حق بولو اور آگا ارے نب دے شکست کرے وہ الرزے کے بعد میں اس کو شکست کرو کیونکہ اس سے وہ, وہ آدمی راستے پر جو جری ہو رہا ہے سڑک پر جری ہو رہا ہے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے میں کہ یہ بلاد آباد سواد اس کو ہو گیا اس کے کرنے کے لیے ہماری بھائی کا جو پرانے خوراک ہوتے ہیں جن کو وہ آدمی کے بارے میں سر صدر ہوتا ہے میں نے کہا تھا گرو مارے بہت روٹی کیا تھا گرو مزہ لیکن ایسا ہے کہ شریف آدمی کو تنگ کرنا سڑک پر راستہ دینے میں آگے نکلنے میں اس کے پیچھے چلنے میں اور پھر گاؤں میں ہمارے باجے نے گاڑی ٹکرائی میں گیا تو اس نے اپنی ماں کو اور ماں کو اور باپ کو پوری کہانی بنا کر مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں نے نہیں کیا یہ دوسرے آدمی نے ٹکرائی گاڑی اور تو میں سے کہا کہ کیا بات ہوئی تھی تمہیں کر ہو تو کہہ رہا ہے کہ یہ اگلا آدمی اس طرح کر رہا تھا پچھلا آدمی اس طرح کر رہا تھا اور اس میں اس طرح ہو گیا پھر ٹکرا گئی میں کرنا بخود یہ فاصلہ آپ نے چھوڑا تھا پھر اس کہانی شروع کی اگلا ایسا کرتے میں میں اس بات کو نہیں پوچھتا ہوں جو فاصلہ ڈرائیونگ کا ریکمینڈیڈ ہے جو فاصلہ میں شدہ ہے اتنا فاصلہ آپ کا اس کے درمیان تھا تو یہ لڑکے تو شاید ہوتے ہیں نا یہ ہمیں کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں کہ ہم ان کے لڑکے رہے ہوئے ہیں <laughs> تو پھر اپنی گاڑی کو دہرا رہا ہے میں نے کہا اس بار کو ہی فاصلہ جو مقرر ہے رہے جب ہزار تو فاصلہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ اپنے کو نقصان پہنچایا دوسرے کو نقصان پہنچایا اور والدہ تھوڑا سا لوگ نہیں ہے کیا نہیں ہے یہ غلطی تم نے کی ہوئی ہے دیتا دن وائی کیا کرتا صاحب اور غیر محقق صوفیہ جو ہے وہ صرف گردن کو لانا اور ذکر کرنے کو دن بنا کر بتا دیتے ہیں مریض کو اس کے بعد ہو وقت کرنے کو دن بتا دیتے ہیں جب دل پر وہ ذکر کا نشہ چڑھتا ہے ہو وقت کرنے لگتا ہے شیخر بات ہے چلانا لگا کہتے ہیں پہنچ گیا کورونا لگ گیا کہتے ہیں بس یہ تو فنافلہ ہوگی قاتل نہیں ہوتا جب تک آدمی کی باطن کی میں نہیں ٹوٹتی ہے اور جب تک اپنے دوسرے کے مفاد کو اپنے دوسرے کے مفاد کو اپنے مفاد کی طرح نہیں رکھتا جی کہ بچہ تو مجھے تو فائدہ کرو جائے دوسرا غرق ہو جائے فاضی صاحب کیا تفصیل ہو لے گئے دیا وے لے گئے خبر آنا اکبر اس ہفتے کل وقت اکبر کل رسول کا فتوا ہو رہا آپ نے دل سے فتح پوچھے اس بات کے معاملے کی بات آ جائے اور آپ کا دل آپ پر ڈال رہا ہے کہ آپ کا فائدہ ہوگا دوسرے کا نقصان ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ نے تفسیر اور ہدایات تو پڑھی ہے لیکن درکن درکند درکن جو نہ تمہارا خدا رہا اس بلّہ کو پا نہ سکتے پانا تب ہوتا ہے جب دل اپنے کو دیکھ کر اس سے پوچھو کہ ذرا کیا حال ہے اور کہ جب ٹاپ پر میں کھڑا ہوا ابھی میڈیکل کالج کا حلوہ لے کر گھر جا رہا تھا تو وہاں وہ ہم نام نہاد پیروں کے ساتھ خدمت والے کار بک رہتے ہیں مکانی ڈاکٹر صاحب آیا ہوا تھا مجھے گاڑی میں چڑھانے کے لیے ساتھ آئے ہوئے ادھر مجھے کہا یہاں کھڑے جائیں ادھر اصلی اسٹاف تھا یہاں پشاور سے آنے والی گاڑی کو ہاتھ کھڑا کر کے روک دیتے آدمی جلدی پہنچ جاتے تو اس کو ترتیب نے گاڑی کو کھڑا کیا ادھر دوڑتے تھے اور میں کھڑا تھا تو اسے جلدی آتا تفریح پیدا کر کے نے جلدی آگے چڑھا بیٹھ گیا گاڑی چلنے کو تو مجھے ہماری اپنی الیکشن کی ترتیب سامنے آئی کہ تو نے بیاسرا عورتوں کو پر اپنے آپ کو ترجیح دے کر کیا ہم اس کو توڑ کرا کر بیٹھے تو الیکشن کے ساتھ معاملہ شاید میں مقرر کیا ہوا ہے اور جو ہے یعنی وہ جانے والا بات ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کو ہر موقع پر اپنے نفس کی باتوں اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ایک باتوں پر آگاہ ہو کر دوسرے وفار دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینی ہے یا دوسرے کے وفار کو اپنے وفار کی طرح عظیم رکھنا ہے تو بات آپ سے ٹیسٹ میں چلو تو آپ روزانہ اپنا ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں اب آپ روزانہ اپنا ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں گاڑی کی بیٹری میں نے لی تو اس کوئی چار سو ہو کر جل گئی دو مہینے بعد تو بارہ بھائی پھر کہہ رہا ہے کہ یہ گارنٹی گارنٹی علاج کری یہ کاغذ تو گارنٹی کے دس کے ہیں وہ جا کر ہم دوسری ہم سے میں کہ اس کی جو بات تم مجھے کہہ رہے ہو اس کی جگہ چیز ڈاکٹر کیوں نہیں مار لیتا سارے ہم والے والے لوگوں کے دوسرے گھروں کا خوب پتہ ہوتا ہے تو میں اگر جا کر راستہ پہ پڑوسی کے گھر میں پنکھا اٹھا کر لے آؤں ہوں صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گی جا کر یہ ڈاکہ مارنا میرے لیے اس بات سے زیادہ اچھا ہے کیوں ڈاکہ مار کر گریزار تو سمجھ میں بنا ڈاکہ مار دیا اور یہاں نے سمجھ گا کہ میں بڑا ہوشیار تھا کہ میں نے ٹھیک سے آدمی سے پیسے لے لیے تو میں سے تو ڈاکہ مارا اچھا رہ گیا جسے ڈاکہ مارنے کے بعد اس بات کو دل میں لیا ہوا ہے کہ ڈاکے مار رہا ہوں ایک اخبار والے نے ایک مضمون لکھا تھا اسکوٹر پر آ رہا تھا ایک آدمی کھڑا تھا اس میں نے دکھا دیا اسکوٹر پر اس کو بھی ساتھ لے جاؤں کہ راستے میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں اس کہ جی، آپ سب کیا بات چھپاؤں میں تو جیب جی، کسی نے سنایا تھا میں جیب ہو کمایا ہوں تو آگے گیا تو ڈبل ساڑی پر پابندی لگی ہوئی تھی اسی میں پکڑ لی پولیس پکڑ کر ان کا چلان کر دیا تو یہ آدمی گیا بڑا اس نے بندی کی جی بڑا شادی مجھے سے بٹھایا تھا بطور احسان کی خدمت کے آپ آپ نے جو ہے تو اس کو پکڑ لیا چھوڑ دیں پیسہ اور تم مجھے نہیں چھوڑ خیر سے آ کر یہ کترا